حضرت رافع بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا مگر ان کی بیوی نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا میری بیٹی نے ابھی ابھی دودھ چھوڑا ہے یا چھوڑنے کے قریب ہے رافع نے کہا بیٹی میری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع سے کہا ایک طرف بیٹھ جاؤ اور عورت سے کہا دوسری طرف بیٹھ جاؤ اور بچی کو ان دونوں کے درمیان بٹھا دیا پھر ماں باپ سے کہا تم دونوں اسے بلاؤ انہوں نے بلایا تو بچی اپنی ماں کی طرف گئی بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ اس بچی کو ہدایت دے چنانچہ بچی باپ کی طرف مائل ہو گئی تو اسی نے اس کو لے لیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو چوالیس